حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملتا انہوں نے فرمایا تو نماز نہ پڑھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک لشکر میں تھے چنانچہ ہم دونوں جنبی ہو گئے اور ہم پانی نہ پا سکے آپ نے تو نماز نہ پڑھی لیکن میں اچھی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا پھر نماز پڑھ لی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے آپ آپ سے یہ ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اتنا کافی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے پھر ان میں پھونک مارے اور انہیں اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا سلمہ راوی کو شک ہے اور اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ میرے شیخ زر نے اس میں کوہنیوں تک کہا یا ہتھیلیوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں اس چیز کا ذمہ دار بناتے ہیں جس کے تم ذمہ دار بنے ہو شعبہ نے کہا سلمہ راوی کہتے تھے کہ ہتھیلیوں چہرے اور کوہنیوں کا مسا کیا یہ سن کر منصور نے ان سے کہا غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو تحقیق کوہنیوں پر مسا کرنے کا ذکر تمہارے سوا کوئی نہیں کرتا پھر سلمہ کو شک ہوا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اس یعنی زر نے کوہنیوں کا ذکر کیا یا نہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین سو بیس